أشهد أن سيدنا ونبينا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدين شکر ہے کہ اس نے ہمیں چند گھنٹوں کے لیے ایک دن کے لیے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی اگر اللہ تعالی کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نہیں نکل سکتے آدمی اپنی محنت پر اعتماد نہ کرے اللہ تعالیٰ کی توفیق پر اعتماد کرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کی یا گنا کے بعد ودی یا کنس بیان فرمایا کی یا گنا ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی عبادت نہیں کرتے نہ بدنی عبادت نہ مالی عبادت نہ قولی عبادت اور نہ قلبی عبادت بدنی عبادت رکو ہے سجدہ ہے کسی کے سامنے جھکنا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے قولی عبادت صرف اللہ تعالی سے مشکلات میں مدد مانگنا کسی اور سے مدد نہ مانگنا غائبانہ طور پر اسباب کے اوپر اور یہ ہے قولی عبادت اور مالی عبادت نظر ہے نیاد ہے خیرات ہے صدق ہے صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں اور کل بھی عبادت ڈرنا اور محبت رکھنا اسباب امید رکھنا اور ڈرنا صرف اللہ تعالی سے اسباب کے بغیر اسباب کے ساتھ ہو سکتا ہے سامنے کتا ہے ہم ڈرتے ہیں اسباب کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بادل آیا ہوا ہے امید ہے بارش ہوگی اسباب نہ ہو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا یہ عبادت ہے اس عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی محنت پر اپنے کام پر اپنے اسباب پر اپنے وسائل پر اعتماد مت کرو وہ عیا کا کریے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی تو کام چلے گا اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ابو طالب بھی ایمان نہیں لائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں ابو لہب سب سے زیادہ مخالفت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق چاہیے اس لیے الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نکلے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں خیر کے کام میں اچھائی اور بھلائی کے کام میں استعمال کریں ورنہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا معذر سننے والوں یہ ہماری زندگی بہت تھوڑی اور بہت مختصر بہت چھوٹی زندگی ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں مستقر و مستودع مستقر اور مستودع مستقر کے معنی لمبی زندگی کی جگہ مستودع کے معنی چھوٹی زندگی کی جگہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں یہ ماں کے پیٹ کی زندگی بہت چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی لمبی ہے ماں کے پیٹ میں آدمی رہتا ہے یا آٹھ مہینے نو مہینے سات مہینے بس پھر باہر آ جاتا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی عام طور پر ساٹھ سال ستر سال اسی سال کسی کے سو سال یہ لمبی ہے تو وہ ماں کے پیٹ والی زندگی چھوٹی اور اس کے مقابلے میں یہ مستفر ہے یہ جو ہماری زندگی ہے اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ چھوٹی ہے برزخ کے مقابلے میں جب ہم مر جائیں گے جو لوگ مر گئے ہیں ان کی لمبی زندگی قیامت تک چلتی رہی قیامت کب آئے گی یہ تو ہمیں معلوم نہیں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کب آئیں گے کچھ معلوم نہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ نا واحل کب آئیں گی دنیا میں ہمیں معلوم نہیں دجال کب آئے گا خبیص معلوم نہیں دابت الارض کب نکلے گا ہمیں معلوم نہیں یہ تو غیب کی باتیں ہیں غیب کی باتیں صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں حقیقت ہمیں معلوم نہیں اور پھر جو برزخ کی زندگی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں چھوٹی ہے قیامت تک قبروں میں مردے سو رہے ہیں یہ زندگی چھوٹی ہے مختصر ہے اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی جو قیامت کے بعد شروع ہوگی اور قیامت کے بعد اس کا افتتاح ہوگا وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس زندگی میں موت ختم ہو جائے گی حدیث میں آتا ہے موت کو دمبی کی شکل میں لایا جائے گا اور روایات میں مبصرین فرماتے ہیں حضرت یحیٰ علیہ السلام اس کو ذبح کریں گے موت ختم ہو جائے گی اب جب موت ختم ہوئی جہنمیوں سے کہا جائے گا جو کافر جہنمی حلود اللہ موت تم ہمیشہ رہو گے موت ختم کہتے ہیں کہ اگر موت ہوتی تو غم کی وجہ سے وہ مر جاتے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا اور جنتیوں سے کہا جائے گا خلود اللہ موت اب ہمیشہ ہمیشہ تم کو جنت میں رہنا ہے موت ختم کہتے ہیں کہ اگر موت ہوتی تو خوشی کی وجہ سے جنتی مر جاتے ہیں کیونکہ خوشی کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا انعام نکلتا ہے دبئی وغیرہ میں مر جاتے ہیں جیسے انہوں نے سنا کہ آپ کا اتنا انعام مل گیا تو انعام نہیں ملا وہ پہلے مر گئے تو یہ جو ہماری زندگی ہے بہت مختصر زندگی ہے قبر کے مقابلے میں برزخ کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ ہماری چھوٹی زندگی ہے اور اس زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر حدیث میں بہت پیارے انداز میں بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ مالی و ولی دنیا دنیا سے میرا کیا تعلق ہے وما انا الا استظل تحت شجرة ثم راح وتركها فرمایا میری مثال اور ہر ایک آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسافر ہو اور وہ مسافر کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے تھوڑی دیر آرام کیا درخت کو چھوڑا اور چلا گیا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالتا ہے اور انگلی کو واپس نکالتا ہے تو دیکھ لو اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا بہت تھوڑا تو یہ تھوڑی زندگی ہے آخر آخر سمندر کی طرح ہے مسافروں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فرمائے مسافر آتا ہے دو تین دن میں چلا جاتا ہے اس لیے جب حضرت حابیر کو مسٹر کابل نے قتل کیا اور شہید کر دیا اس کے بعد اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں میں مردے کے ساتھ کیا کروں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فباض اللہ عرابی یا سوقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے غراب کو بھیجا اس نے زمین کو کھودا زمین کی کھدائی کی اس کو سکھایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں کس طرح چھپانا ہے اللہ تعالیٰ نے کتے کو نہیں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے اور بیل کو نہیں بھیجا خوراک کو بھیجا اس لیے کہ غراب غربت سے ہے اور غربت اور غریب کے معنی مسافری ہے اس بات کو بتلانے کے لیے غراب آیا سب جو تم سمجھ لو اور سیکھ لو کہ میں مسافر ہوں اور دو تین دن کے بعد مجھے یہاں سے جانا ہے اس لیے کہ غربت مسافر کو کہتے ہیں تغرب عن الاوطان فی طلب العلا وسافر ففي الأسفار اسفار فوائد تفرج هم تفر وابتغاء معيشة وعلم وآداب علم ماجدي ابھی حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر مفتی صاحب سے آپ نے سنا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے پیارے اشعار ہیں وہ فرماتے ہیں تغرب الاوطان اپنے وطن کو چھوڑ کر سفر کرو فی طلب العلا اونچے کو طلب کرنے کے لیے تغرب سفر کرو اسفار اسبار خبصواری اس لیے کہ سفر کرنے میں پانچ فائدے تم کو ملیں گے سفر ہم میں پریشانی ذرا دور ہو جائے گی ایک جگہ بیٹھ بیٹھ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس وقت کو ساؤتھ افریقہ والے بہت زیادہ سمجھتے ہیں سفر کو انہوں نے مقصد زندگی بنایا اور انہوں نے ہماری عادت بھی بگاڑی اللہ تعالیٰ کو جدا کر انہوں نے ہماری عادت بھی بگاڑی سفر میں جو حق میں ذرا پریشانی دور ہو جائے گی وقت غار و معیشت اور رزق کا دروازہ بھی کھل جائے گا ایک جگہ رزق کا دروازہ بند ہوتا ہے دوسری جگہ رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے وابتغاء معيشة وعلم وآداب وہ علم ان ساؤتھ افریقہ میں آ کر ہندوستان پاکستان جا کر علم سیکھ لیں گے وہ آداب اخلاق سیکھیں گے اپنی قوم میں رہ کر آدمی اخلاق کم سیکھتا ہے اس لیے کہ اپنی قوم کی برائیوں پر نظر نہیں ہوتی اور دوسری قوم میں اچھائی دیکھ کر دوسرے علاقے میں اچھائی دیکھ کر اس پر نظر ہوتی دیکھو یہ کتنا اچھا کام ہے تو اخلاق سیکھیں گے وہ صحبت ماجدی اور سفر میں جا کر کسی بہتر آدمی بہتر اور اچھی آدمی کی نصیب میں سیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غراب کو بھیجا تاکہ بدلا دے گی بس تم سفر کرو رأيت الدهر مختلفا يدور فلا حزن يدوم ولا سرور وقد بنت الملوك بها قصورا فلم قسور الملوك ولا قصور رأيت الدهر مختلفا يدور میں نے زمانے کو دیکھا مختلف یدور زمانہ چلتا رہتا ہے دن رات آتے رہتے ہیں فلا حزن یدوم ولا سرور نہ غم ہمیشہ رہتا ہے نہ خوشی وقت بن دل بہار کو بےحا کتنے بادشاہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے قصر بنائے اور قصر کا ایک مطلب یہ ہے تم نے تو بہت بڑا محل بنایا لیکن تیری زندگی مقصور و مختصر ہے تم چلے جاؤ گے کو قلم کر فن ولا خوبصورت نہ بادشاہ رہ گئے ولا قصور یا ولا قصور نہ ان کے محلات رہ گئے الا یا من لہو امر کبھی ہو یو انتی ہی الا اجل پسیرے کلا یا من لہو امر کبھی انتی ہی پیلا اجل پسیرے سیوس نب کو لما جب عارية ترد إلى المعير إلى المعير أتفرح والمنية كل يوم تريك مكان قبرك في القبور وهي الدنيا فإن سرتك يوما فإن الحزن عاقبة السرور ألا يا من له أمل كبير أو भाई سن لو آپ کی امید بہت لمبی ہے حدیث میں آتا ہے امید لمبی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکیر کھینچی فرمایا اس لکیر کے اندر تمہاری موت ہے اس لکیر کے اندر تمہاری اجل ہے اور ایک اور لکیر باہر کی طرف کھینچی اور فرمایا آپ کی امید اور سے لمبی ہے ساٹھ سال زندگی ستر سال زندگی اور امید ہے سو سال کی یا امل الطبیل یو اتی ہی اجل کثیر یہ امید آپ کو پہنچا دے گی آپ کے اس اجل تک کثیر جو بہت ہی قریب ہے مختصر اجل موت کا آنا اتفرح والمنیت کل یوم کیا تم خوش ہوتے ہو اور موت روزانہ تری کا مکان قبر کفر قبوری آپ کو قبروں میں قبر کی جگہ بتاتی ہے کہ یہ قبر خود کی کھدائی ہو گئی اور اسی قبرستان میں ادھر ادھر آپ کی قدر بھی ہو قبر بھی ہوگی سلما جب میں ہوں جو تم نے جمع کیا ہے وہ سب یہ وہ چھین لیا جائے گا عاریت طورت تو علم جیسے مانگنے کی چیز مالک کی طرف واپس کی جائے اس لیے تو ان انا الہ راجعون ہم پڑھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جائے کہ یا اللہ ہم تو آپ کے ہیں اور جب ہم آپ کے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اوپر رکھے یا نیچے رکھے مالک اپنے برتن کو اپنی چیز کو دوسری منزل میں رکھے یا نیچی منزل میں رکھے ان کی مرضی ہے اور وہ اتنا علے کے راج اور ہم اللہ تعالی کی طرف واپس ہونے والے ہیں رجوع اور واپسی کہتے ہیں وطن وطن کی واپسی گھر کی واپسی جنت تو ہمارا گھر ہے ہم جنت واپس جائیں گے ان الہ راجو اور الہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ محبوب کی طرف واپس جائیں گے یہ ہم بخاری شریف میں بیان کرتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کسی غم پر کسی کی موت پر دس طریقے پر تسلی دی ہے تو یہ عرض کرنے کا مقصد تھا کہ یہ بہت مختصر بہت تھوڑی زندگی ہے جس میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور جو زندگی ہم یہاں گزارتے ہیں اس زندگی کی مختلف قسمیں ہیں کس طرح زندگی ہم گزاریں گے اس زندگی کی چھ قسمیں ہیں ایک زندگی ہے زہریلی زندگی دوسری زندگی ہے حیوانی زندگی تیسری زندگی ہے انسانی زندگی اور چوتھی زندگی ہے ایمانی زندگی پانچویں زندگی ہے ملکوں کی زندگی فرشتوں والی اور چھٹی زندگی ہے نبوی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر زندگی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے ہوشیاری دی ہے اور و کر رمنا بنی آدم و حمل نہ فل بر و اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وطف بنایا ہے تو جو پہلی زندگی ہے زہریلی زندگی حیوانی زندگی ان دو زندگیوں سے بچنا ہے اور چار زندگی اپنانی ہے انسانی زندگی اس پر اکتفا نہیں کریں گے اس کی اوپر دوسری زندگی جو انسانی زندگی کے بعد ایمانی زندگی ملکوتی زندگی اور نبوی زندگی یہ چار مرحلے ہمارے ہیں زہریلی زندگی اس کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہ ہو جیسے آج کل لوگوں میں یہ مصیبت دوسروں کو نقصان پہنچاؤ سحر کے ذریعے سے جادو کے ذریعے سے کسی اور ذریعے سے اس کو فائدہ نہ ہو لیکن دوسرے کو نقصان پہنچا دو سانپ دوسرے کو کاٹتا ہے سانپ نے اس کا گوشت نہیں کھایا لیکن وہ مر گیا بچھو نے کسی کو کاٹا اور بچو بچوں کچھ نہیں کچھ نہیں کھایا دوسرے کو نقصان پہنچایا یہ زہریلی زندگی بہت خطرناک زندگی ہے اور اس کو کہتے ہیں حسد والی زندگی اس کو کہتے ہیں دشمنی والی زندگی اور لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے مسلمان کا کام یہ نہیں اس لیے ایک شاعر کا شاعر ہے کہتے ہیں کل المصائب قد تمر على الورا فتهون غیر شماتة الاعداء سب مصیبتیں آدمی پر گزرتی ہیں اور آسانی کے ساتھ مصیبت آسانی کے ساتھ گزرتی ہے غیر شماتت الاعداء دشمن خوش ہو جائے تو یہ آدمی برداشت نہیں کرتا دشمن کیوں مجھ پر خوش ہو رہا ہے لوگ حسد میں یہی کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں جب آدمی کسی پر حسد کرتا ہے اور جب آدمی کسی پر جلیسی کرتا ہے جلیسی آپ لوگ کہتے ہیں تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ملا دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے دوسرے کو ضرور پہنچاتا ہے اس لیے دل صاف ہونا چاہیے صوفیہ فارسی کا ایک شاعر کہتے ہیں کہ کفرست فرست و در تری فتما کی نداشتن فارسی میں اس کو کی نہ کہتے نیفرست و در تری فتما کی نداشتن آئی تو سینا چو آئی داشتا کہتے ہمارے راستے میں تو یہ کفر کی طرح ہے کہ آدمی کسی پر حسد کرے کسی پر سینا کرے اس لیے کہ ہمارا طریقہ ہمارا قانون یہ ہے اپنے سینے کو شیشی کی طرف صاف رکھو آئینی کی طرح صاف اپنے چھ دل کو رکھو اور یہ روایت کتابوں میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا حضرت سعد رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی یعنی آدمی ہے ویسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دس آدمیوں کو جنت کی خوشخبری دی تھی ان دس آدمیوں میں حضرت سعد شامل اور میں نے شہر میں ان کو جمع کیا ہے وہ صحابہ جن کو جنت میں ملی تسکین ہے وہ صحابہ جن کو جنت میں ملی تسکین ہے وہ تواؤ چار حین دو الف دو سین ہے تواضا طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ چار عین حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دو الف ابو بکر ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہما دو سین ہے سعید ابن زید سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمایا یہ جنتی آدمی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں دیکھ لوں کہ ان میں کون سی بات ہے جو جنتی ہونے کی ہے کون سے اخلاق ہے ان میں کون سی عادتیں تو ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا ہمارے گھر میں کچھ تو میں میں ہو گئی گھر میں تو تو تو میں میں کبھی کبھی ہو جاتی ہے اس میں چھوٹ کی بات نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے گھر میں رہوں سعد رضی اللہ عنہ کے گھر پر رہے ایک دن رہے دوسری رات کو رہے تیسری رات کو رہے لیکن جو ان کی توقع امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی بتایا ہے تو یہ پوری رات جاگتے ہوں گے یا بہت لمبی تحجد پڑھتے ہوں گے ایسا انہوں نے نہیں کیا نماز سے کچھ پہلے اٹھ گئے جیسے ہم جیسے کمزوروں کی تحجد ہوتی ہے نماز آزاد سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں ہم نے کہتے ہم نے بڑا تیر مارا اور اس زمانے میں یہ بھی اچھا ہے نہ ہونے سے بہتر ہے تو اسی طرح وہ بھی نماز سے اور سے دیر پہلے اٹھ جاتے تھے ان کے دل میں آیا یہ تو سب لوگ اس طرح کرتے ہیں تو تیسری رات انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر میں کوئی اتنی بڑی ناراضگی نہیں تھی کہ میں آپ کے گھر میں بھاگ کر آیا چھوٹی موٹی تو ہوتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی ہونے کے بارے میں بتایا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ میں کون سی بات ہے رات کے وقت جو جنتی ہونی کی علامت ہے اور جنتی ہونے کا سبب ہے انہوں نے کہا بھائی میں تو وہی کرتا ہوں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں لیکن ایک بات میرے اندر ہے میرا دل بالکل صاف ہے میرے دل میں کسی کے ساتھ بغض نہیں کسی کے ساتھ عداوت نہیں یعنی مسلمان کے ساتھ کافر کے ساتھ اس کے کفر کے ساتھ عداوت ہے کافر کے ساتھ نہیں مشرق کے شرک سے ہماری دشمنی ہے مشرق کی دشمنی نہیں ہے مشرق آ اس کی مہمانی کریں گے اس کو ساتھ بٹھائیں گے اس کو کھانا کھلائیں گے اس کی شرک سے نفرت ہے مشرق سے نفرت نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی ایئرپورٹ پر یہ جماعت والوں سے امیگریشن والے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم تو جماعت کے لیے آئے ہو لیکن آپ کی دین میں اور آپ کی تبلیغ میں جو چھ نمبر ہے اس میں تو اقرام میں مسلم ہے غیر مسلم کا اکرام نہیں ہے تم تو عجیب لوگ ہو تو ظاہر بات ہے وہ بیچاری بات تو عالم نہیں ہوتی زیادہ پڑی ہوئی نہیں ہوتی اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں حالانکہ ال مسلم سلم مسلم لسان ہی وید ہی یا مسلمان کا اقرار کرو مسلمان کے معنی ہے تابدار تابدار کی دو قسمیں ہیں ایک وہ تابدار ہے جو دین کا تابدار ہو وہی ہے جس کو مسلم اور مؤمن کہتے ہیں ایک وہ ہے جو قانون کا تابیدار ہو اور مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہو اس کا بھی اقرار ہے مسلم دونوں کو مسلم و منفی حکم مسلم تابدار جو اللہ کا تابدار ہو اس کو کہتے حقیقی کی جو قانون کا تابدار ہو مسلمان پر کوئی ضرر نہیں پہنچاتا وہ بھی مسلم ہے یعنی مسلم کے حکم میں ہے مسلمان کی طرح یہ دونوں چیزیں یا جیسے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں آپ لوگ بار بار حدیث سناتے ہیں کہ لا يؤمن احدكم حتى يحب تا ما يحب لنفسه اب بھی آج بھی کسی ساتھی نے یہ سنایا یا رات کو سنایا تم میں سے کامل مومن وہ ہے جو بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو تو کیا غیر مسلم کے لیے تم اسلام پسند نہیں کرتے پسند کرتے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب لا بھائی کے لیے پسند کرتے ہو جو اپنے لیے بھائی تو مسلمان ہے تو کیا تم غیر مسلم کے لیے اسلام پسند نہیں کرتے تو وہاں یہ جواب ہے کہ علماء اور طالب علم بیٹھے کہ بھائی اخوت کی چھ قسمیں ہیں اخوت کی ایک قسم ہے اخوت نصبی اخوت نصبی جیسے ہارون اخشت بھی ازری و اشرف خفی امری ہارون علیہ السلام میرے بھائی نصبی بھائی یہ ہے نصبی بھائی اور اخوت کی دوسری قسم ہے اخوت کی دوسری قسم ہے اخوت اسلامی یہ بھی اخوت ہے ان نمن اخوت سب مسلمان بھائی بھائی ہل مسلم ابل مسلم لا یزلم ولا یقل مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے گا نہ اس کو تنہا چھوڑے گا بغیر مدد کے اس کی مدد کرے گا اور اس یہ ہے حکومت اسلامی تو ایک ہے اخوت نصبی حضرت بھائی نے فرمایا محمد النبی و سحری و حمزت سید ال عمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہے چچا داد بھائی چچا داد بھائی کو بھی بھائی کہتے ہیں نصبی بھائی بحمزت سید ال عمی حضرت حمزہ میرے چچا ہے سید ال ہے حضرت معاویہ کو یہ اشعار بھیجے تھے تو ان میں پہلا شعر یہ ہے اور اشعار بھی ہے اور دوسری حکومت ہے حکومت اسلامی اور تیسری حکومت ہے حکومت انسانی تو حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا یا نہیں یوحب ہے بولے ہے جو انسانی بھائی کے لیے وہ اسلام پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس لیے اس کو اسلام کی دعوت دیں ان کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آئیں گے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے یا بری آدمہ اے آدم علیہ السلام کے بیٹے سب بھائی بھائی ہو گئے یہ بھی یہ اخوت انسانی بھی اخوت ہے کل آدم و آدم من تراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں احمر کو اسود پر فضیلت نہیں اسود کو احمر پر فضیلت نہیں کلکم بنو آدم و آدم من تراب تم سب بھائی بھائی آدم علیہ صاحب کے بیٹے ہو یہ نہیں کہ ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور دوسرے آدم علیہ السلام کی بتیجے ہیں یا آدم علیہ السلام کے چچا کے بتے ان لوگوں سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ قوت انسانی ہے اور ایک حدیث میں ہے ابو داود میں غالباً حدیث ہے کہ ان عباد اللہ جب اخوا اللہ کی جتنے بندے ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں یہ انسانی بھائی ہے اور ایک ہے رضائی بھائی یہ نمبر چار رضائی بھائی ہم سب جانتے ہیں جو دودھ پیتا شریف ہو اور نمبر چار نمبر پانچ ہے قومی بھائی قبیلے میں قوم میں شریف مدین اخا شعیبہ شعیب علیہ السلام قوم اور قبیلے کے بھائی ہیں سب کا ایک قبیلہ تھا اخا ہوں صالح صالح علیہ السلام قوم سمود کے بھائی تھے ویلا عاد حود علیہ السلام کے قومی بھائی تھے سب کی قوم قوم کی ایک قبیلہ تھا اور نمبر چھ ہے نمبر چھ وطنی بھائی ایک وطن میں رہتے ہیں یہ سب ہماری افریقی بھائی ہیں ان سب کے لیے وہ اسلام اور وہ دین اور وہ طریقہ ہم پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ اخوال قرآن کریم میں ہے وہ اخوال لوٹ لو علیہ السلام کے بھائی لو علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہ تو ان کے رشتے اور قبیلے کے بھائی نہیں تھے اس لیے کہ لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے لڑکے ہیں اور جہاں ان تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے تھے وہ اجنبی دوسرے لوگ تھے لیکن ان کو فرمایا ہوا افواج لوت لوت علیہ السلام کے بھائی ہیں وہ بھائی ایک جگہ رہتے ہیں ایک ملک میں رہتے ہیں مفسرین نے کچھ اور لکھتا ہے لیکن ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ نہ کہ جو مفسرین نے لکھتا ہے وہ میری نظر میں نہیں ہے طالب علم ہوں چھوٹا سا وہ مجھے معلوم ہے لیکن یہ زیادہ اچھی بات ہے مفسرین کہتے ہیں وہ سسرال کا رشتہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ زیادہ مناسب ہے تو یہ میں عرض کر رہا تھا جو زندگی آدمی گزارتا ہے زہریلی زندگی نہ ہو زہریلی زندگی حسد کی زندگی ہے دشمنی کی زندگی ہے عداوت اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی زندگی ہے اور الحسد یقل الحسنات الحسنات کمات النار الحطب حسد کہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کرتی ہے اسناد ہو ضعیف وہ جو واقعہ میں نے سنا ہے حضرت سعد اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص اس کی صنعت بھی ضعیف ہے تو بہرحال یہ کہ حسد والی زندگی سے بچنا چاہیے مسلمان کی یہ شان نہیں اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری صورتیں رکھی ہیں اس میں حسد سے بچنے کی پناہ مانگی ہے یا اللہ حسد سے ہمیں بچا دے حسد آدمی کے حسنات کو ختم کرتا ہے حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح ختم کرتا ہے کہ جس کے ساتھ حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے اس کی برائی بیان کرتا ہے قیامت میں جب اس کو وہ باتیں پہنچتی ہیں تو اس کے حسنات اور اس کی نیکیاں محسوس ہوتی ہیں اور یہ حسد ویسے رہتا ہے اور حسد کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حسد کرنا ہے جب آپ ہم کسی بھائی پر حسد کریں گے اور کی نہ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ نے اس شخص کو یہ نعمت کیوں دی ہے اور حسد کی تعریف کرتے ہیں زوال تمنی زوال نعمتیں دوسری سے یہ نعمت ظاہر ہو جائے جس کی بہت قسمیں ہیں لیکن آسان تمنی زوال زوال نعمت نعمت کے ظاہر ہونے کی تمنا کی اس سے زائل ہو جائے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اوپر اس کی مذمت میں مستقل صورت اتاری تاکہ یہ ہمیں بتا دیا جائے کہ دیکھیے دنیا میں نیکیوں سے روکنے والی چیز حسد ہے یہاں تک کہ دنیا میں دیکھیے حابیل قابیل نے حابیل کے ساتھ حسد کیا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا شیطان برباد ہو گیا اور لوگوں کو برباد کر رہا ہے آسمان پر سب سے پہلا گنا حسد زمین پر سب سے پہلا گنا حسد یہ بہت خطرناک بیماری ہے اس سے بچنا اس سے بچنا چاہیے ہوں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر حسد کیا ان بیچاری کو کنویں میں ڈالا موسا علیہ السلام کے ساتھ قارون نے حسد کیا ان کے اوپر تہمت لگانے کی کوشش کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی منہ کو دوسری طرف پھیر دیا زبان کلاب کو پھیر دیا اس نے کہا مجھے تو نے رشو کی حسد ابو جہل نے ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا حسد کی وجہ سے کتنی بڑی خیر سے محروم ہو گئے ایمان اسلام کی خیر سے ابو جہل سے کسی نے کہا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت معلوم نہیں اس نے کہا کیوں معلوم نہیں ہے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں گم ہو گئے تھے اور ہم تلاش کر رہے تھے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے میں نے اونٹنی پر اونٹ پر ان کو پیچھے بٹھایا اونٹ اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی بار بار اٹھاتا تھا نہیں اٹھتا نہیں اٹھتی تھی میرے دل میں آیا کہ ان کو آگے بیٹھا دو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تھے آگے بٹھایا بس اونٹنی اٹھنے لگی اس وقت سے مجھے معلوم ہے کہ یہ غیر معلوم شخص اس وقت سے مجھے معلوم ہے کہ یہ عجیب شخصیت ہے اور یہ غیر معمولی شخصیت ہے پھر کیوں ایمان نہیں لاتے یہ اگر ایمان لاؤ تو یہ سارے وردی نبوت بھی ان کے پاس ہے اور جو خانہ کعبہ کی چابی ہے وہ بھی ان کے قبیلے کے پاس ہے فلاں چیز ان کے پاس ہے اور کیا ہے یہ حاجیوں کو پانی پلانا دم دم کا یہ بھی ان کے پاس ہے میرے پاس کیا ہے اس کو کہتے ہیں حسد حسد کی وجہ سے کتنی بڑی خیر ایمان کتنی بڑی خیر ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے یہ کرے مکوڑا ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائے گی یہ جنت کی چابی ہے یہ چابی گھماتے جائیں گے کبھی دیر سے تالا کھلے گا کبھی جلدی کھلے گا لے کر کھل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مستقل صورت نازل فرمائی ہے کل اڑود برب الفلق آپ کہہ دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق اس اللہ اور رب کی الفلق جو اندھیرے کو پھاڑنے والے اور چھیرنے والے تو پھر آگے فلق کے اور بھی کئی معنی ہیں من شر ما خلق زمین پر جو مخلوق ماں ہے ماں کا مطلب بے عقل ہے ان کے سے تو اس میں زمین کی اوپر کی سب چیزیں جانور شہر سانپ بچھو زلزلہ زمین کے اندر میں سے اور مصیبت نکلے سب کی شرطیں ماں آئیڈل ارتھ اس میں آ گیا جو زمین کے اوپر ہے حیوانات وغیرہ اس کی شرطیں من شر ما خلق وہ من شر غاسق اذا وقت اور اندھیرے کی سے جب اندھیرا پھیل جائے اندھیرے میں جویات اور سماویات آ گئے آسمان کی طرف سے جو مصیبتی تکلیفی آتی ہیں اس کی شرطیں وہ سب کچھ اس میں آ گیا شر شرفاسات فرق شیاتین اور جنات کی سے اس لیے کہ جو پھونکنے والے پھونکتے ہیں غلط تعویذ کرتے ہیں اور سحر کرتے ہیں جادو کرتے ہیں شیطان اور جنات کے راستے سے آتا ہے شیاتین اور جنات سب آ گئے ہیں شر حاسد اذا حسد انسانوں کی شرطیں مختصر صورت میں سب کچھ آ گیا زمین کے اوپر جتنی چیزیں پھیلی ہوئے ہیں اس کی شرطیں اور آسمان اور جو جو میں درمیان میں جو کچھ مصیبتیں ہیں اس کی سے جن شیت حیاتین اور جنات کی سے اور انسانات انسانوں نفوس کی شرط سب کچھ اس میں آ گیا جیسے میں نے سنایا تھا کہ حکمت ہر لفظ میں مستور ہے دیکھ دل سے ترجمہ قرآن کا اور اہل منطق سر بسجدہ ہو گئے اور سن لیا جب فلسفہ قرآن کا قرآن کریم کی مختصر صورت میں سب کچھ آ گیا تو یہ زہریلی زندگی ہمیں نہیں گزارنی ہے زہریلی زندگی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کا خاتمہ رکھا کہ دیکھو آخر میں خلاصہ ہوتا قرآن کریم کے آخر کا خلاصہ یہ ہے حسب سے بچو دشمنی سے بچو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کی خطے میں ٹھنڈا ہوگا اور دوسری زندگی ہے حیوانی زندگی زہریلی زندگی کے بعد حیوانی زندگی حیوانی زندگی یہ ہے پھر حیوان کی تین قسمیں ہیں ایک حیوان جیسے بیل اور گائے اور ایک ہے وہ حیوان جیسے سام پچھو ایک ہے وہ حیوان جو پرندے ہیں حیوانی زندگی یہ کہ آدمی اپنے اور پرائی چیز کی تمیز نہ کرے فرق نہ کرے حلال حرام کی تمیز نہیں اپنی چیز اور دوسری کی چیز کی تمیز نہیں حملہ کرتا ہے اور چیز کو حاصل کرتا ہے بس یہ چیز میرے پاس آ جائے میری زندگی بن جائے اگرچہ دوسرے کا مال ہو اگرچہ حرام مال ہو یہ انسان کا کام نہیں ہے حیوان کا کام ہے گائے اور بیل ہم گائے اور بیل آئے گا اور آپ کے ہاں جب گھوا گھاس پڑی ہے اناج پڑا ہے اس میں سے کھائے گا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ میرے مالک کا ہے یا نہیں یہ کسی اور کا ہے اسی طرح اگر آدمی کا میں تو اسی طرح زندگی گزاروں گا بس مجھے چیز چاہیے اپنی ہو یا کسی اور کی ہو حلال ہو یا حرام ہو اور یہ کہے کہ صبح تو جام مسیح گزرتی ہے شب دل آرام سے گزرتی ہے اور عاقبت کی خبر کسی کو ہے یا تو آرام سے گزرتی ہے ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے یہ حیوانی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم و ظلمات یا القیامت ظلم کرو گی دوسری کی چیز کو لوگے دوسری کی پٹائی کرو گے دوسری کی دکان میں سے چوری کرو گے دوسرے کے گھر میں سے چوری کرو گے دوسرے کے ساتھی سے چھین چیز چھین لو گے یہ قیامت کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور مسلمان مسلمان کی مدد کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه بھائی کی مدد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں جس نے ایک بالش زمین کسی کی لے لی من اخذت قدر شبر من الارض سلمن توقہ اللہ یوم القیامت من سبع ارضین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی زمین کسی کی چھین لی اس زمین سے لے کر آخر تک پوری زمین اس کی گلے میں ڈال دی جائے گی اس لیے کہ جو زمین لی تو آخر تک لی جیسے کنواں بنائے گا تو وہی کنواں بنائے گا اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک عورت کا جھگڑا ہوا کہ آپ یہ کنواں جو ہے وہ میرا ہے آپ کا نہیں ہے آپ نے مجھ سے یہ کنواں چھینا ہے حضرت سعید زید نے کہا اچھا میں آپ کی زمین اور میں آپ کا کنواں چھینوں گا یہ ہو سکتا ہے جبکہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین چھینی جس نے کسی کی چیز لے لی تو قیامت کے دن اس کو اس کے گلے کا ہار بنایا جائے گا اس کے گلے میں ڈالا جائے گا تو اس کے بعد کیا میں ایسا کروں گا حضرت سعید نے چھوڑ دی چلو لے لو اور پھر بد دعا فرمائی یا اللہ اگر یہ غلطی پر ہو اور میں حق پر ہوں تو اس کی قبر اس کنویں کے اندر کر دے کچھ مدت کے بعد وہ عورت گھوم رہی تھی اس کنویں میں گری اور مر گئی بعد لوگوں کی دعا اور بد دعا ایسی ہوتی ہے جیسی تیر لگتا ہے اسی طرح اسی طرح ان کی دعا بھی لگتی ہے ان کی بد دعا بھی لگتی ہے جن میں حضرت صاحب نے بھی وقاص رضی اللہ عنہ بھی شامل کی دعا کرتے تھے اللہ تبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں میری دعا ہی قبول ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو ہے لیکن آپ میری مدد کریں اس طرح حلال رزق حلال مال ہو حلال رزق پیٹ میں جائے گا تو دعا قبول ہوتی ہے اس لیے جو دعا کے لیے بہت سارے شرائط ہیں تو ان میں سے حلال کھانا بھی ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی دعا کرتا ہے کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی فرماتے ہیں مطلب ہو حرام ومل بسو حرام بھاجنا استجاب لو کھانا حرام ہے پینا حرام ہے لباس حرام ہے اور یہ کہتے ہیں میری دعا قبول ہو جائے گی کہاں قبول ہوگی تو بھائی حیوانی زندگی سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بچائے وہ بھی حیوانی زندگی ہے جیسے پرندہ آتا ہے پرندہ اور آپ کے دانوں کو آپ نے جو ڈالا ہے اس کو پرندہ چپتا ہے اور جب آپ کہیں گے شہ تو وہ بھاگ جاتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چوری کرتے ہیں لیکن کسی کو پتہ چلتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے لیکن چلو بھاگ تو گئے دوسرا درجہ یہ ہے جیسے بیل بیل آتا ہے آپ کی چیز کو کھاتا ہے اگر آپ بیل کو دفع کریں گے تو وہ آپ کو سینگ مارے گا آپ کو ضرر پہنچائے گا یہ دوسرا درجہ ہے یہ بھی کچھ اچھا ہے چلو سینگ مارتا ہے قتل نہیں کرتا ظالم تو ہے لیکن اتنا بڑا ظالم نہیں ہے سینگ مارتا ہے تو تیسرا درجہ یہ ہے شیر آ گیا آپ نے شیر کو دفع کرنا شروع کیا کہ شیر کیوں ہمارا گوشت کھا رہا ہے جیسے اس کو دفع کرنا شروع کر دیا وہ اس طرح کرے گا جیسے یہاں بعض لوگ کرتے ہیں گھروں میں گھس جاتے ہیں قتل شیر قتل کرے گا تو یہ جو جانوروں کی تین قسمیں ہیں پرندہ بیل شیر یہ تینوں قسم کی زندگی اس تمام زندگیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے یہ ہے والی زندگی چوتھے نمبر پر ہے انسانی زندگی انسانی زندگی یہ اچھی زندگی ہے جب شریعت کے موافق انسانی زندگی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا وریشہ ہم نے آپ کے اوپر لباس کو اتارا ہے اور خوبصورت لباس تاکہ تم تم مستور کو چھپے ہوئے رہو اب اگر کوئی آدمی بے حیائی کی زندگی گزارتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا چلو غیر مسلم ہے لیکن وہ بے حیائی کی زندگی گزارتا ہے اس کا بدن ننگا ہے یا اس کے بس صرف خاص جگہ چھپی ہوئی ہے باقی ننگا ہے اس کو بالوں کی فکر نہیں ناخن کی فکر نہیں اتنے بڑے بڑے ناخن ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ ناخن ہے یا کھرپا ہے یا کیا چیز ہے یہ انسانی زندگی کے خلاف ہے انسانی زندگی لباس ہو اور وہ لباس چھپانے والا لباس ہو اور پیشاب کے وقت کسی کو کوئی نہ دیکھے احترام اور عزت والی زندگی جو گزارتا ہے یہ انسانی زندگی ہے آج کل انسان ایسے بن گئے جیسے حیوان حیوان کو پرواہ نہیں میرا فلان حصہ ننگا ہوا یا نہیں ہوا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی دم کے ذریعے سے چھپانے کا انتظام کیا ہے اسی طرح انسان کو اگر فکر نہ ہو تو یہ انسانی زندگی کے خلاف ہے اور انسانی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقت خلق الانسان انسان فی کبت ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا آدم علیہ السلام دنیا میں آئے مشقت کا کام شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے مشقت کی زندگی گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مشقت کی زندگی مشقت والا کام کرنا مشقت کرنا محنت کرنا یہ انسانی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین کمائی حضرت داود علیہ السلام کی کمائی تھی اس لیے کہ کانا یا من عمل یدے اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے اس میں سے کھاتے تھے یہ انسانی زندگی ہے شریعت نے انسانی زندگی کی قدر کی ہے محنت پر ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی پسند ہے جو محنت کرتا ہے دنیا کی محنت کرتا ہے حلال یا دین کی محنت کرتا ہے ہونا چاہیے حلال حلال نہ ہو تو پھر تو حیوانی زندگی ہو گئی حلال حرام کی تمیز نہیں اچھی بری کی تمیز نہیں یہ تمیز نہیں ہے پلیٹ کے اندر فنزیر ہے یا کیا ہے یہ تمیز نہیں ہے سامنے شراب ہے یا سامنے شربت ہے یہ تو حیوانی زندگی ہے انسانی زندگی مشقت اور محنت والی زندگی ہے فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی محنت میں لگا ہو یا دین کی محنت میں لگا ہو یہ پسند ہے اور فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آدمی پسند نہیں نہ دین کی محنت میں لگا ہے نہ دنیا کی محنت میں لگا ہے دنیا کی محنت کے ساتھ دین کی محنت کرنا ضروری ہے لیکن اگر نہ دنیا کی محنت کرتا ہے نہ دین کی محنت کرتا ہے بڑی مصیبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے گھر میں کچھ ہے جی اس کو لاؤ اس کو لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے میں یزید جس کو کہتے کون زیادہ دے گا کون خریدے گا اس کو ایک شخص نے کہا میں ایک درہم میں خریدوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتاؤ قالب ایک نے کہا دو درہم میں لے لو وہ چیز ان کو دے دی دو درہم میں فرمایا ایک درہم تم لے جاؤ اور کس سے اپنے عیال کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاؤ اور ایک درہم سے فرمایا کہ کھلاڑی لاؤ کھلاڑی اس نے لائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس میں دستہ ڈالا جو چلانے کے لیے ہوتا ہے اور فرمایا جاؤ پندرہ دن تم کنڈ دے ہو لکڑیاں کاٹو بازار میں بیچو لکڑیاں کاٹو بنی منور میں بیچو پندرہ دن کے بعد وہ آیا اور اس کے پاس کچھ نہ کچھ گزاری کی چیزیں جمع ہو گئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں آدمی محنت کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ لوگوں سے سوال کرتا ہے اور سوال اس کے چہرے پر قیامت کے دن خاموش ہوگا یا کجور ہوگا یا کجوش ہوگا یعنی زخم ہوگا اس کا چہرہ زخمی ہوگا لوگوں سے رہا ہے اور اس کے پاس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس گزاری کی چیز ہو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں گزارے کا سامان اس کے پاس موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود محنت کی زندگی گزارتے تھے اور جب صحابہ کرام سفر میں کام کو تقسیم کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لکڑیوں کو کاٹ کر چننے کا جمع کرنے کا کام میرے ذمہ میں اور حضرت مولانا فری قریشی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور شیخ طریقت ہیں نقش بندی ان کے ہاں جو مریدین اور خلفا رہتے تھے ان میں مولانا عبدالغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جو مہاجر مدنی تھے اور مدین منور میں انتقال ہوا اور ہمارے حافظ عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خلیفہ تھے تو ان کے ہاں مولانا عبد صاحب جو مولانا فضلی علی قریشی کے پاس رہتے تھے تو مولانا عبد صاحب نے فرمایا حضرت میں پہاڑی آدمی ہوں پہاڑ کا رہنے والا ہوں میرے لیے لکڑیوں کو کاٹنا اور لانا بہت اچھا آسان ہے میں جنگل سے لکڑیوں کو لاؤں گا کاٹوں گا تاکہ مطبخ میں وہ مطبخ کی استعمال میں آئے حالانکہ مولانا فل صاحب مدرسہ امینیا سے فارغ ہو گئے تھے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کے شاگرد تھے وہاں تین چار سال تدریس بھی فرمائی اس کے بعد پھر مسکن پور ایک جگہ ہے جہاں مولانا فضل علی تھے ان کے پاس آئے اور یہ خدمت انہوں نے اپنے ذمے لے لی محنت صحابہ کرام دین کی محنت بھی کرتے تھے دنیا کی محنت بھی کرتے تھے اپنے مکانات کو خود بنا دیتے تو جو بے حیائی کی زندگی گزارتا ہو وہ انسانیت کے خلاف ہے جو محنت اور مشقت نہیں کرتے وہ انسانیت کے خلاف ہے مسلمان کیوں تنزل میں ہے اس لیے مسلمان تنزل میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اس عقل کو مسلمانوں نے استعمال نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزب خندق جب پیش آیا تو مشورہ ہوا مشرقین سب حملہ کریں گے بہت زیادہ ہے پورے عرب سے جمع ہوئے ہیں کیا کریں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ پیش کیا رائے پیش کی تین میل کی مقدار میں خندق کی کھدائی ہوئی عقل کے قابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں طائف میں یا دوسری غزوے میں حضرت عروہ کو دو صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ تم جاؤ اور دبا بسی کو دو صحابہ کرام گئے انہوں نے دبا بسی کا دبا ایسا ہے جیسے اس زمانے میں ٹینک اور اس کو استعمال کیا پڑوس میں جو لوگ اسلحہ استعمال کرتے تھے وہی اسلحہ مسلمان حاصل کرتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جنیق کے استعمال کا مشورہ دیا کہ طائف میں یا دوسری جگہ میں من جنیق کو جو توپ کی طرح استعمال کریں اس کو سیکھا گیا اس کو بنایا گیا اور اس کو استعمال کیا گیا اور قرآن کریم میں جتنے قرآن و حدیث میں ہمیں سائنس سکھائی ہے کہ تم اس سائنس کو سیکھو اس کو آگے بڑھاؤ اور کسی مذہب میں نہیں وفارت تنور یہ تو قرآن کریم میں ہے فارت تنور کا مطلب یہ ہے کہ جو انجن ہوتا ہے کار کا انجن ہے ٹرک کا انجن ہے وہ تنور کی طرح ہے اس میں وہ پانی ابلتا رہتا ہے پاپ بنتی ہے اسٹیم بنتی ہے چلتا ہے یہ تو قرآن کریم نے ہمیں بتایا اور ہم نے تنور کو پتہ نہیں کیا بنایا فرفارت کو قرآن کریم نے ہمیں بتایا عقل کو استعمال کریں جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے تو پھر دشمن کا مقابلہ کریں اور ہم دشمن کا مقابلہ پہلے کرتے ہیں سوچتے بعد میں مشورہ بعد میں کرتے ہیں تو یہ انسانی زندگی ہے عقل والی زندگی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہے ایمانی زندگی بس تھوڑا سا بیان کرتا ہوں پھر ختم کریں گے انشاءاللہ ایمانی زندگی کیا ہے اس کی تو بہت تفصیل ہے لیکن مختصر میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی زندگی کی بنیاد کیا رکھی ہے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم حافظون يحافظون يحافظون يحافظ يحافظ يحافظ يحافظ يحافظ يحافظ والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون یہ ایمانی زندگی ہے ایمانی زندگی کیا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نماز پڑھو خشوع حضور کے ساتھ پڑھو جی جی کے ساتھ پڑھو نماز بھی پڑھو آجی جی کے ساتھ بھی پڑھو کھڑے ہو تو کہاں نظر رکھو بیٹھے ہو تو کہاں نظر رکھو یہ سب کو کہاں نے بیان کیا ہے آپ علماء سے سنیں گے اور ہم عن اللہ میں بکواسات سے دور رہتے ہیں بکواس کو چھوڑتے ہیں باتیں جھوٹ غیبت غلط باتیں شرک یہ سب ہے بے فائدہ اور مضر چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور ولدین لدین حمل اور وہ لوگ جو اپنے اخلاق کو صاف اور پاک رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو زکات دیتے ہیں زکات دینے کے لیے فائدون کا لفظ آیا اس لیے کہ فعل اس کو کہتے ہیں جو کبھی کبھی کیا جاتا ہے عمل اس کو کہتے مایقون مستمر جو ہمیشہ کیا جاتا ہے زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دیتے اس لیے زکوٰۃ فائل تھا جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور جو اپنی صفائی بھی کرتے ہیں یہ بھی انسانی تقاضا ہے میں بھول گیا صاف ستھرا رہنا بالوں کو ٹھیک رکھنا ناخن کو ٹھیک رکھنا صاف کپڑے بدبو نہ ہو خوشبو ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزوں تین چیزیں پسند تھیں اس میں خوشبو بھی ہے اور خواتین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے اور اس میں نماز بھی ہے قرۃ عینی فی تھی فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو ایمانی زندگی قرۃ عینی فی فلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف آتی تھی مصیبت آتی تھی کالا اذا شب امر بادر الاسولا تھی نماز کی طرف سبقت کرتے تھے نماز پڑھنے تھے نماز کا مذہب ہم نے چکا نہیں جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے خوشو خدو والی نماز ہماری نہیں اور وہ لدین حمل فروج ہے محافظون جو اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں ازوا جہم اوما ملکت ایمان ہوں ہاں بیویاں ہیں تو وہ تو نکاح ان کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے غیر ملومین یہ ملامت کی چیز نہیں ومن ابتغا برا ازار کا فولہ کا جو متعے کرتے ہیں یا لڑکوں شڑکوں کو جو مردوں کو استعمال کرتے ہیں یہ بڑے ظالم لوگ ہیں قرآن کریم نے فرمایا اور لدین صلاح و جو نماز پڑھتی بھی ہیں نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں وقت کی پابندی جماعت کی پابندی اور آداب کی پابندی شرائط کی پابندی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے بارے ہیں اعمال صالح کرنا اعمال صالح میں عبادات معاملات معاشیات اخلاقیات امانات یہ سب ایمانی زندگی ہے البر لسل تولوا الجو قبل المشرق والمغرب یہ تقوی کا کام نہیں ہے کہ تم جہد کو مقدس سمجھو اور جہد کی عبادت کرو ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم وأولئك هم المتقون يا المتقون أولئك هم المتقون هم المتقون وأولئك هم المتقون یہ ایمان ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب یہ تقوی نہیں ہے کہ تم جہد کو مقدس سمجھو بلکہ تقوا کا کام یہ ہے من آمن باللہ اللہ والکتاب و نبی آپ کی سچ ہو اور حق ہو ہوں المال تلم بھی مال سے محبت ہے پھر بھی مال کو خرچ کرتا ہے مساکین میں ذب القربہ رشتہ داروں میں سائلین سوال کرنے والوں میں پھر رقاب غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور جو جہالت جو جہالت میں گھری ہوئی بن ہو ان کو آزاد کرتے ہیں علم کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں زکات دیتے ہیں اور معاشرہ معاشرے کو ٹھیک اور صحیح رکھتے ہیں اور ماتے اولا علی کا لدین صدم یہ سچے لوگ ہیں وہ اولاک منتقور یہ ایمانی زندگی اس کا نتیجہ تقو ہے ایمانی زندگی کی بڑی تفصیلات ہیں اور اس کے بعد جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں نمبر پانچ ملکوتی زندگی ملکوتی زندگی فرشتوں والی زندگی ہے فرشتوں کی زندگی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر تصور فتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فرشت پرتما ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك آدم علیہ السلام کو آپ کیوں پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمت ہمیں سمجھا دیں ہم اعتراض تو نہیں کرتے فرشتے اعتراض نہیں حکمت کو سمجھنا چاہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا آپ ایسے آج انسان کو پیدا کرتے ہیں یفسیہ و یسف کما یفس فساد قوت شہبانی ہوگی اور یسف قرتما قوت غذبیہ ہوگی ہمارے اندر یہ چیز نہیں نحن نسبح بحمدك ونقدس لك ہم سبحان اللہ کہتے ہیں الحمد للہ کہتے ہیں یہ عبادت کو لیا ہے وہ نقد اور ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں یہ پہلی دو ہے عبادت قولیہ اور نقد سلک ہے عبادت قلبیہ اور عبادت اعتقادی اور بھی دونوں میں فرق ہے لیکن یہ آسان ہے فرشتوں کا کام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر لیکن تھوڑی دیر کے بعد اب ذکر ہوگا اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں تو یہ فرشتوں والی زندگی ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے مختصر عرض کرتا ہوں کہ جب ذکر کی مجلس ہوتی ہے فرشتے آتے ہیں جو بہترین فرشتے ہیں اور وہ ذکر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں ہم بھی ذاکر ہیں یہ بھی ذاکر ہیں ہے پھر جب اوپر چڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے پھر بھی پوچھا ہم وہاں سے آئے ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اللہ اکبر پڑھتے تھے سبحان اللہ پڑھتے تھے الحمد للہ پڑھتے تھے استغفار کرتے تھے جنت مانگتے تھے جہنم سے پناہ مانگتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے تم گواہ رہو جس چیز سے وہ پناہ مانگتے تھے وہ میں نے ان کو پناہ دے دی جس چیز کو وہ جنت مانگتے تھے میں نے ان کو جنت دی فرشتے ایک بار کرتے ہیں اور قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے اور یہ کہ فرشت ذکر کرنا عبادت کرنا یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اور استغفار کرنا وہ فر نلیمن فی منفی زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور تصویر پڑھتے ہیں تو یہ تصوف والی زندگی جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ذکر ہوگا یہ ہے ملکوتی زندگی اور آخر میں ہے جس کام کے لیے ہم آئے ہیں نبوی زندگی وہ نمبر پانچ ہے نبوی زندگی ہے دعوت کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کا شاہدن و مبشرن ہی ازن جم آپ سورج کی طرح ہے جیسی سورج پوری دنیا پر محیط ہے آپ کی دعوت بھی پوری دنیا پر مفید ہوگی تو یہ جو دعوت والی زندگی ہے یہ نبوت نبوی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے ان کے اوپر نبوت ختم ہو گئی ان کے بعد امت نے اس کام کو سنبھالا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن تم خیر امت اخرجت للناس بالمعروف وتنہون عن المنکر اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو بلانا برائیوں سے لوگوں کو دور رکھنا یہ ہے نبوی زندگی اور کن تم خیر امتی پوری امت کا یہ کام ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم امر بے معروف اچھے کاموں کا نہین المنکر کرو گے ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم بادشاہ مسلط کرے گا یہ ایسا ظالم ہوگا کہ لا جن کبیرکم ولا یرحم صغیرکم آپ کی بڑی کی عزت نہیں کرے گا آپ کے چھوٹے کو پر شفقت نہیں کرے گا مرو بل معروف عن من کر نہ امر بالمعروف نہ عن من کر کرو اس سے پہلے کہ تم سوال کرو گے تو اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی اگر تم دین کی محنت نہیں کرو گے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی محنت کی توفیق عطا فرمائے یہ رات سے زہر تک کی جو کام ہے یہ نبوی کام ہے اور یہ تھوڑی دیر کے بعد ابھی ذکر ہے یہ ملکوتی کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم